اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى وعلى آله آله وأصحابه وأصحابه نجوم مسلیہ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم باہ بکتار کبتاح يا نساء النبي من النساء إن اتقيتن فلا فلا تخضعن بالقول بالقول تخزعن فيتمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واكمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا الدنيا متاع متاع وخير المرأة الصالحة أو ادویا متاؤ وخر متا دیا ال مر ادا کافا سلح و سا وسلن ک برادران اسلام واجب الحترام دوستو بھائیوں بزرگوں عزیز نوجوانوں الحمد للہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمین میں آج ہم سیدہ حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اور اسی طرح سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں عرض کریں گے کیونکہ اب رمضان المبارک قریب ہے اور رمضان المبارک میں درس کا ہونا بہت تو کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ شاء اگلے دس تک چاہے اختار سے ہو لیکن رواج رسول کا ذکر مکمل ہو جائے تو سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے آپ ابھی سفیان کی بیٹی ہیں اور ابھی سفیان جو ہیں وہ قریش کے بہت بڑے سربراہ اور سرداروں میں شمار ہوتے ہیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح عبداللہ ابن جہش کے ساتھ ہوا اور بعض مورخین اسے عبید اللہ ابن جہش بھی کہتے ہیں اور وہ بھی اسلام لے آیا اور بی بی صاحبہ بھی اسلام لے آئی اسلام لانے کے بعد جو سرزمین مکہ پر مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے جب اسلام لے آیا تو بس ان کا دشمن اور سیادت جو تھی اور سرداری جو تھی وہ قریش کفار مکہ کے پاس تھی مشرقین مکہ کے پاس تھی تو سیدہ ام سیدہ حبیبہ رضی اللہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی سرزمین مکہ کو چھوڑ کے حبشہ تشریف لے گئے لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد عبید اللہ ابن جاش ان کے جو شوہر تھے وہ شراب و کباب میں مبتلا ہو گئے اور اسی حالت میں انہوں نے دین عیسائی عیسائی اختیار کر لیا نصرانی ہو گیا تنسارا یعنی وہ نسرانی بن گئے اسلام سے نکل گئے بڑی کوشش کی ام حبیبہ نے کہ وہ دین کی طرف لوٹ آئے اسے سمجھایا لیکن وہ چونکہ اتنا فخص کو فجور میں آگے بڑھ چکے تھے اور اس کی تسکین کے لیے انہیں ان کے سہارے کی ضرورت تھی تو لہذا اس نے دین نصارہ کو اختیار کر دیا اور کچھ دن گزرے کہ وہ مر گئے تو جب ان کو موت آ گئی تو اب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہو گئی اور حدشہ میں اور مکہ سے بھی دور شوہر بھی مر گیا اور شوہر ہو بھی نسلانی ہو کے مر گیا ان تمام چیزوں کی اطلاع جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ ام حبیبہ اتنے بڑے گھر کی بیٹی ہیں اور ایک بہت بڑی ابتلا میں آ گئی کہ شوہر ایک تو نسرانی ہو گیا پھر نسرانی ہو کے مر گیا اب وہ حبشہ کے اندر اکیلی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجا بادشاہ نجیاشی کے پاس امر ابن امیت زبری کو بھیجا آپ نے اور نجاشی چونکہ ایک بڑا رحم دل اور عادل بادشاہ تھا اور پہلے دین نصارہ پہ تھا لیکن اللہ نے اسے بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر ام حبیبہ میرے ساتھ نکاح کرنے پہ راضی ہو تو میں تمہیں اپنا وکیل بناتا ہوں شریع اور تم میرا اس کے ساتھ نکاح کر دو اور اگر وہ میرے ساتھ نکاح کرنے پہ راضی نہ ہو تو اسے عزت و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا جائے کیونکہ وہ ایک بہت بڑے خاندان کی بیٹی ہے جب نجاشی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ملا تو ان کی ایک باندی تھی کنیز تھی اور بادشاہوں کی تو کئی کنیزیں ہوتی ہیں پر ایک بڑی خاص کنیز تھی اس کی جس کا نام اب رہا تھا اس نے اس کنیز کو بلایا اور ساری بات سمجھائی کہ ام حبیبہ سے جا کے بات کرو اور اگر وہ راضی ہو اس بات پہ فن رضیت بے نکاح حامان نبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور کے نکاح پہ وہ راضی ہو تو مجھے حضور نے اختیار دیا ہے تو پھر میں ہی نکاح کروں گا تو اب بھی اب رہا جب یہ پیغام لے کے آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان میں حبیبہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور فرما بشر اللہ خیر ان کے ابراہ اے بیٹی تم نے مجھے خوشخبری دی ہے اللہ تمہیں بھی خوشیاں نصیب کر اور جتنے زیور پہنے ہوئے تھے حبیبہ نے سارے اتار کے اس باندھی کو دے دیے خوشی میں ہری نے فرمایا کہ تم نے مجھے ایسی خبر سنائی ہے اور اسی خبر کے انتظار میں میں تھی خدا کی شان ہے کہ بی بی ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ میں نے دو خواب دیکھے اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میرے خواب اتنا سچے نکلیں گے ایک خواب تو میں نے دیکھا تھا اپنے شوہر کے بارے میں ابھی عبید ابن جہش ان کے شوہر میں نے خواب دیکھا کہ نوز بلّہ وہ ایک بہت بڑی حالت میں ہے اور اس کی حیت تبدیل ہے اس کی شکل تبدیل ہے اور اس کے کلمات تبدیل ہیں تو میں حیران ہو گئی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ اللہ کیا تو مسلمان ہے اور اسلام کی وجہ سے وہ ہجرت کر کے حبشہ میں آیا ہے تو اب اسلام کے خلاف ایسی باتیں کیسے کہہ سکتا ہے لیکن چند دن ہی گزرے کو نسرانی ہو گیا میرا خواب سچا ہو اسی طرح فرماتی ہے کہ اس کی وفات کے بعد اور عزت گزرنے کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میرے دامن میں میرے گود میں آسمان سے چاند اتر کے آیا ہے اور میں حیران ہو گئی کہ چاند کا میرے دامن میں اترنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہتی ہے کہ تین دن ہی گزرے کہ حضور کا پیغام آ گیا تو اب مجھے اپنے وہ خواب یاد آئے اللہ کی شان ہے کہ بے آئی نے ہی یہی خواب سید عائشہ نے دیکھا تھا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک چاند اترتا ہے اور میرے حجرے میں آ کے چھپ جاتا ہے دوسرا چاند اترتا ہے چھپ جاتا ہے تیسرا چاند اترتا ہے چھپ جاتا ہے حضرت ابو بکر سے عرض کیا ابا سے عرض کیا انی رہے تو رویا میں نے خواب دیکھا ہے فرماتی ہے فرم ابر نے کوئی تعبیر نہ دی سکا تھا ابھی میرے ابا چپ کر گئے فلما دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرتی جب حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے تو سیدنا ابی بکر آئے روتے ہوئے کہا کہ بنتی میری بیٹی اول قبر من اخمارے کی آج تیرے چاند میں سے پہلا چاند تو آ گیا ہے وہ دفن ہو گیا تو اس لیے علماء نے لکھا ہے مورخین نے لکھا ہے کہ خدا کی شان ہے کہ اس زمانے میں یعنی کفار بھی مشرقین بھی اگر ان کے سامنے بھی کوئی آدمی ذکر کرتا چاند کا تو وہ سمجھتے تھے کہ اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میرا خواب اتنا سچا ہوا کہ ابھی تین دن نہیں گزرے تھے کہ حضور کا پیغام آ گیا تو سیدہ ام حبیبہ نے آپ کی یہ بیٹی حبیبہ جو ہے یہ حبشہ میں پیدا ہوئی اسی کی وجہ سے آپ کی کنیت جو ہے وہ حبیبہ رکھی گئی اور آپ کے نام میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا نام زینب اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا تو انہوں نے خالد ابن سعید ابن الاس کو اپنا وکیل بنایا ابھی بھی ابھی بھی بی ام حبیبہ چونکہ آپ کے رشتہ دار ابو سفیان تو کافر تھا باپ تو وکیل نہیں بننے کے لیے تیار ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکیل نجاشی تھا تو اس بادشاہ نے باقاعدہ خطبہ پڑھا یعنی حضور کے نکاح خطبہ بھی نجاشی نے خود پڑھا اور اس کے بعد خالد ابن سعید ابن العاص نے خطبہ پڑھا اور اس نے پھر اپنی طرف سے بحثیت وکیل ام حبیبہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے پیشکش کی اور نجاشی نے ایجاب و قبول حضور کی طرف سے قبول کیا اور چار سو دینار جو تھی وہ حق البہر نجاشی نے اپنی طرف سے کیونکہ وہ بادشاہ تھا لازمی بات ہے کہ اس نے جو اب مہر دینی تھی تو وہ تو اپنے مقام اور معیار کے مطابق اسی طرح حضرت آقا انعام دار صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور نکاح نجاشی نے کیا خطبہ نکاح بھی نجاشی نے پڑھا اور چار سو دینار باہر دی اور بی بی صاحبہ کو گھر بھیجا اور ساتھ یہ کہا کہ بی بی اب تیار ہو جائیں آپ کو ہم نے مدینہ منورہ بھیجنا ہے حضور کی خدمت میں تو شرح ابن حسنا کو حکم دیا بادشاہ نے کہ تم بی بی کے ساتھ سفر کرو گے اور احترام کے ساتھ مدینہ پہنچاؤ گے اور سارا انتظام جو ہے وہ میں کروں گا وہی باندھی جو سب سے پہلے پیغام لے کے آئی تھی ام حبیبہ کے پاس اب رہا وہ جب آئی دوبارہ بی بی صاحبہ کے پاس مبارک دینے کے لیے تو بی بی صاحبہ نے پچاس دینار جو ہیں اس کو دوبارہ ہدیہ دیا لیکن اس ابراہ باندی نے عرض کیا کہ بی بی یہ دیکھیں میں پوٹلی میں آپ کے وہ زیورات جو آپ نے مجھے دیے تھے نا ہدیہ وہ بھی لائیے ہوں اور یہ پچاس دینار بھی یہ آپ میری طرف سے واپس قبول کر لیں صرف جی۔ میری ایک بات یاد رکھیں گے جب مدینہ پہنچے تو حضور کو میرا سلام دے دیں کہ میں مسلمان ہو جائیں ہوں بس یہ میرا سلام دینا نہ بھولیے گا آپ کا سب سے بڑا ہدیہ آپ کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہوگا کہ میرا پیغام سرکار دو عالم کو پہنچا دیں تاکہ قیامت میں وہ میرے اسلام کی گواہی دیں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں اور میں حضور کی نبوت کا اقرار کر چکی ہوں تو بی بی شرابیز ابن حسنا کے ساتھ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی سفر پہ آئیں اور ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ وہ باندھی اتنی اسلام پہ پکی تھی کہ روزانہ آ کے مجھے اپنا پیغام یاد دلاتی اور جس دن میں نے روانہ ہونا تھا اور میرے سفر میں میری سواری کے ساتھ چلتے چلتے بھی مجھے پیغام یاد دلاتی رہی کہ کہیں بھول نہ جانا میرے سلام حضور کو پہنچا دیا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں اور ام المؤمنین کے خطاب سے آپ کو نوازا گیا اور یہی وہ ام حبیبہ ہیں کہ جب ان کا نکاح ہوا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ابو سفیان کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ ہاد الفہلو لا یقدا انپو یہ ایک ایسا مرد ہے کہ جس کی ناک کو نہیں نیچا کے جھکایا جا سکتا بعض الفاظ روایات میں آتے ہیں کہ لا یجدع دا جس کی ناک کو نہیں کاٹا جا سکتا تو اس پر محدثین اور علماء نے بڑی پیسے کی ہیں کہ آخر ابو سفیان کافر تھا اس لیے غصے میں یہ لفظ کہے کہ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو ایسی بات کہنا جو ہے وہ خلاف ادب تھا لیکن اصل بات یہ نہیں تھی یہ محاوراتی بات یعنی ابو سفیان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو حضور کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اب تو میری بیٹی حضور کے گھر پہ چلی گئی ہے تو اب اس کا ناک کیسے نیچے ہو سکتا ہے مانا یہ ہے کہ اب تو ان کا ناک اور اونچا ہو گیا کہ ایک اتنے بڑے سردار کی بیٹی جو ہے ان کی بیوی بن گئی اور اللہ کی شان دیکھیں کہ تمام دنیا کے مورخین اس بات پہ متفق ہیں کہ حضور سے رشتہ ہو جانے کے بعد پھر ابو سفیان نے اس طرح نہیں حضور کا مقابلہ کیا جس طرح پہلے جنگیں لڑتا تھا جب اس کی بیٹی حضور کے گھر میں چلے گی اب اگر کبھی ایسی فضا پیدا ہو جاتی جنگ کی ابو سفیان ڈال جاتے کہ اب میں کیسے لڑ سکتا اسی لیے ایک اسنا میں سلو کے زمین میں ابو سفیان کو مدینے جانا پڑا جب مدینہ منورہ گئے تو سیدھی بات ہے کہ آپ کی بیٹی کی سیدھا آپ کی بیٹی کے گھر میں گئے ام میں حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تو ایک بستر بچھا ہوا تھا اور حضور کا کیا بستر تھا ایک سادہ سا ٹاٹ کا کپڑا ہوتا تھا اس کو کھلا کر کے بچھا دو تو وہی قالین تھی اور دوہرا کر کے بچھا دو تو وہی بستر تھا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ سلم تو جب ابو سفیان گھر میں داخل ہوئے تو جلدی جلدی سے وہ کپڑا لپیٹ دیا بی بی نے ابو سفیان نے کہا کہ اچھا شاید یہ کپڑا یعنی میرے لائق نہیں تھا اس لیے تم نے لپیٹا ہے کوئی اور اچھا کپڑا بچھانا چاہتی ہو تو اب میں حبیبہ نے فوراً کہا کہ لہٰذا فراش رسول اللہ ہے یہ میرے محمد مدنی کا فراش ہے وہ انت مشرق ان مشرق و نہیں سن تو مشرق و مشرق تو فرید ہوتا ہے کیسے نبی کے بستر پہ بٹھا دوں یہ تو اللہ کے نبی کا بستر ہے اس پر میں ایک مشرق کو کیسے بٹھا سکتی ہوں تو اب اس غصے میں آئے کہنے لگے کہ اچھا تم میرے گھر سے جانے کے بعد اخلاقی روایات بھی بھول گئی بی بی امی حبیبہ نے کہا کہ دیکھیں زیادہ بات نہ کریں پہلے میں جا کے حضور سے پوچھوں تو ام حبیبہ حضور کی خدمت میں آئیں گے جا ابھی یا رسول اللہ میرا باپ آیا ہے ابو سفیان وہ ہوا وہ کافر ہے اب میں کیا کروں آپ نے سیدھی نہیں گا کے جاؤ اپنے ابا کا احترام کرو تمہارا باپ ہے مشرق ہو یا کافر ہو کوئی بھی ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا یہ عالم تھا اور اللہ کی شان دیکھیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان کو بھی اللہ نے اسلام کی دولت نصیب فرما دی ابو سفیان بھی الحمدللہ مسلمان ہو گئے اور یہ وہی ابو سفیان ہے جس کے بارے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے حضور کی خدمت میں کہا کہ یا رسول اللہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سردار ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ ابن سردار ہے رئیس ابن رئیس ہے اور مکے کا سردار ہے آپ اس کو کوئی شان دیں کوئی عزت دیں کوئی عزمت دیں تاکہ اس کا دل نہ ہو اسلام کی طرف مائل ہو کہ اسلام عزت دینے کے لیے آیا ہے کسی کی عزت لینے کے لیے نہیں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ اعزاز بخشا کہ من دخل المسجد الحرام فلہ امان کہ جو بندہ مسجد الحرام میں چلا جائے اس کے لیے امان من دخل دار ابھی سفیان فلح امان اور جو بندہ ابھی سفیان کی حویلی میں چلا جائے اس کو بھی امان یعنی ابھی سفیان کی حویلی کو حضور پاک نے اتنی بڑی عظمت دی کہ حرم کے مقابلے پہ لے آئے اور فرمایا میں امن فلح امان جو اپنے ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی امان ہے اور فرمایا میں من اغلق بابہ فلح الامان امان جو آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے دروازہ بند کر رہے اس کے لیے بھی امان ہے بوڑھے کے لیے بھی امان ہے عورت کے لیے بھی امان ہے بچے کے لیے بھی امان ہے اور اگر ان کا کوئی مذہبی پادری ہے راہب ہے اس کے لیے بھی امان ہے صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ آج فتح مکہ کا دن ہے آج ہم سمجھتے تھے کہ انتقام کا دن ہے آج ہم قریش سے اپنے مظالم کے بدلے چکانے کا دن ہے لیکن حضور کی رحمت نے امان امان امان امان کا شور ہو گیا اور فتح مکہ ایسے فتح ہو گیا کہ بغیر کسی قتل عام کے بغیر کسی موبائل تو ابو سفیان مسلمان ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد جب ابو سفیان مدینے منورہ میں آئے تو انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے بڑی عزت بخشی ہے بڑا شرف بخشا ہے اور میری تین درخواستیں ہیں آپ سے اگر آپ قبول فرما لیں تو میں عرض کروں حضور نے فرمایا کہ ہاں بالکل کہنے لگا حضور ایک تو میری درخواست یہ ہے کہ انی ازوجو کا ابنتی کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس لیے یہ بات بڑی مشکل ہے کتابوں میں کہ ابو سفیان نے یہ بات کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تو حبشے میں ہو گیا نجیاشی نے کر دیا تھا اب ابو سفیان کے کہنے کا کیا مقصد اب ابو سفیان جو ہیں اپنی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر رہے ہیں بھی حضور کا نکاح تو پہلے ہو چکا ہے اور وہ نکاح حبشہ میں ہوا ہے اور نجاشی نے خطبہ پڑا ہے اور بی بی ام حبیبہ کی طرف سے وکیل خالد ابن سعید ابن لاس ہیں تو یہ بات کیسے کی ہے سر اس پر علماء نے محدثین نے محدین نے کئی جوابات دیے ہیں ایک جواب تو یہ بھی دیا گیا ہے کہ جب حضور کا شان کرم دیکھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم دیکھا ابو سفیان نے تو اس کی دوسری بیٹی تھی ام حبیبہ کے علاوہ اس کا نام تھا عزہ تو اس نے دراصل اس دوسری بیٹی کے نکاح کی پیشکش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیٹی کی شادی اور نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں تو یہ بیٹی ان میں حبیبہ نہیں بلکہ یہ بیٹی وہ ہے جس کا نام ہے حتیٰ کے بعد روایات میں اتنا بھی آتا ہے حضور نے فرمایا ابو سفیان تمہاری بہت مہربانی لیکن میں یہ نکاح نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے بہن لوقین کے دو بہنیں ایک آدمی کے گھر میں ہوں آپ کی ایک بیٹی تو پہلے میرے گھر میں ہے اب اگر میں اجزا سے نکاح کروں تو گویا دو بہنیں ایک نکاح میں جمع ہو جائیں گی اور وہ ہمارے لیے شریعت میں حرام ایک جواب تو علماء نے یہ دیا ہے کہ ابھی سفیان کا منشا جو تھا اپنی دوسری بیٹی کے نکاح کے لیے نہ کہ ام حبیبہ کے نکاح کے لیے اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں اصل بات یہ نہیں تھی ابو سفیان کو بھی پتا تھا کہ نکاح جو ہے ابشا میں ہو گیا ہے لیکن اس نکاح میں باپ تو شامل نہیں تھا نا اور اس زمانے میں قریش کے اندر بھی ایک بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا کہ کسی لڑکی کا نکاح ہو اور اس کا باپ نکاح میں نہ ہو اور اس لیے ابو سفیان نے پیشکش کی کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اب میں بھی نکاح کر دوں تاکہ میں بھی نکاح میں شریک ہو جاؤں اور یہ جو عیب اور الزام ہے ہم سے اڑ جائے کہ ابو سفیان نہیں تھا اس لیے اس نے پیشکش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ دونوں باتوں کو جمع کیا جا سکے اور دوسری بات جو ابو سفیان نے کی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ مہربانی فرما کے اپنے قریب رکھیں اور اپنا کاتب بنائیں یہ دوسری درخواست تھی اور تیسری درخواست ابو سفیان نے یہ کی کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں کفر کے زمانے میں لشکروں کا سردار بن کے آپ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آتا تھا جنگ عہد کے فوجوں کی قیادت کرنے والا ابو سفیان تھا اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے مسلمانوں کے کسی دستے کا مجھے امیر بنائیں تاکہ اب میں ان کی قیادت کر کے کفر سے لڑوں اور میں اس وقت کے بدلہ چکا سکوں حضرت نے فرمایا کہ ہاں مجھے قبول ہے میں آپ کو سردار بناتا ہوں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کاتب بنایا تو سیدنا معاویہ ان خوش نصیب صحابہ میں ہیں ان خوش نصیب ستاروں میں ہیں کہ جو کاتب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کاتب الواحی ہیں یہ شرف بہت کم لوگوں کو ملا اور یہ شرف بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے کہ حضور پاک نے آپ کے لیے خصوصی دعا کی کہ اللہ حادی کہ یا اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا اور ہدایت کرنے والا بنا یہ دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ان کی بہن زوجہ محمد مصطفیٰ ہے خود کاتب الوحی ہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اور اللہ کی شان دیکھیں نصیب کی بات ہوتی ہے جس کو خدا نصیب فرما دے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چادریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اپنے پاس چھپا کے رکھے ہوئے تھے جب موت کی گھڑی آئی تو وسیعت کی کہ مجھے انہی چادروں میں دفن کر یہ شرف ملا جس کو ملتی تو بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اتنا بڑا مقام تھا آپ کا کہ آپ کی وجہ سے یعنی آپ نے ابو سفیان کو بھی اہمیت دے دی اپنے باپ کو بھی اہمیت دے دی حتیٰ اجاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و اصحاب ہی وسلم تسلیم کثیر کثیرہ اور اسی طرح سیدہ ام حبیبہ ان ازواج متحرات میں ہیں جن سے اصحاب رسول جو ہیں وہ بھی رجوع کر کے مسائل پوچھتے تھے سوال پوچھتے تھے مسائل پوچھتے تھے اور آ کے بہت سارے دینی معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آتے تھے اور اس کے بعد بی بی صاحبہ یعنی مدین منورہ میں رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی وفات جو ہے وہ بھی مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کا دفن جو ہے وہ بھی جنت الفقی غرکت میں ہوا رضی اللہ تعالی و ارضا اسی طرح بھی, بھی سیدہ صفیہ اچھا سیدہ صفیہ جو ہیں ان کا نام بھی حبیبہ تھا صفیہ کیوں کہا گیا کہ دراصل اسلام میں یہ حکم تھا کہ اگر کہیں جہاد کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہاد میں آپ کو فتوحات نصیب کریں تو مال غنیمت کا ایک خمس نکالا جاتا ہے اور خمس نکالنے سے پہلے پہلے اس سپاہ سالار کو یا اگر حضور ہوتے تھے تو حضور کو یا حضور کے بعد جو بھی خلیفہ بنے گا اس کو یہ اختیار ہوتا تھا کہ پہلے خمس خمس کے سے پہلے وہ جو سردار ہو خلیفہ ہو امیر المؤمنین ہو اسے حق تھا کہ وہ چاہے تو ایک غلام چن لیں جاتا تھا کہ بھی حال ہی صفی رسول اللہ یہ وہ ہے جس کو حضور نے چن لیا تو اس لیے بی بھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صفیہ کہا گیا اور نام بھی پھر اسی طرح آپ کا مشہور ہو گیا ورنہ آپ کا نام جو ہے حبیبہ اور بی بی صفیہ جو ہے صفیہ بنت ہوئی ابن اختب صفیہ بنت ہوئی ابن اختب اور ہوئی ابن اختب جو ہے وہ بنو نذیر کبیرہ یہود کا سردار ہے اور بی بی صفیہ کی والدہ جو ہیں وہ بنی قریضہ کے قبیلے کے سردار کی بیٹی تو یہ دو بہت بڑے قبیلے تھے بنی قریدا اور بنو نذیر اسی طرح اور یہ دونوں قبیلے بلکہ ایک تیسرا قبیلہ بنی کین خا یہ تینوں قبیلے جو تھے مدینہ منورہ میں تھے انتظار میں تھے کہ حتیٰ وہ ایسا رسول اللہ کے حضور جب پیدا ہوں گے تو ہم ایمان لائیں گے یہ اسی انتظار میں یہ لوگ جو تھے اور ان تین قبیلوں میں بڑے قبیلے جو ہیں وہ بڑے نذیر ہیں اور بنی کہنکار تو بی بی شفیہ بھی چونکہ ہوئی یہ اپنے اختب کی بیٹی یہ سب لوگ بدیرے میں تھے اچھا بنو نذیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ نہ ہم آپ سے لڑیں گے نہ آپ کے دشمن کی مدد کریں گے اور نہ آپ کے خلاف کوئی اقدام کریں گے لیکن یہود کیا جو اپنے وعدے پہ وفا کرے یہود تو قوم کا یہود تو ہیں ہی مکار ایار بھی ہیں مکار بھی ہیں غدار بھی ہیں خدا بھی ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے وفا نہیں کی ہے تو ہم سے کیا وفا کریں گے جنہوں نے علیہ السلاد والسلام سے وفا نہیں کی اللہ کا حکم ملا موجزات دیکھے لیکن ایسی بے وفا ایسی مکار قوم ہے کہ کہا فضحب کا قاتلا کہ آپ جانے آپ کا خدا جانے آپ جا کے جہاد کریں ہم تو یہیں بیٹھے ہم تو نہیں لڑتے سکتے تو جس قوم نے اپنے نبی سے غداری کی جس قوم نے اپنے پیغمبر سے بے وفائی کی اس سے کسی وفا کی امید کون کر سکتا ہے تو حضور سے بھی بے وفائی کی بنو نظیر نے بھی اس معاہدے کو توڑ دیا باوجود اس معاہدے کے حضور سے دشمنی کی اور حضور کے قتل کرنے کی سازش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاذرہ کیا اور اس کے بعد آپ نے حکم دے دیا کہ بس مدینہ چھوڑ دو اور ہر آدمی ایک اونٹ پر جتنا سامان لے جا سکتا ہے وہ لے جائے تو اس طرح بنو نذیر جو ہے مدینہ منورہ سے جلا وطن ہوئے اور خیبر میں آ گئے اور خیبر کے اندر بھی بڑے بڑے ان کی جائیدادیں تھیں اور بڑے بڑے ان کے قلعے تھے یہودی تو بی بی صفیہ بنتے ہوئی یہ ابن اختب کا پہلا نکاح جو ہے وہ مشکم سے ہوا ہے مشکم جو ہے یہودی تھا اور بڑا شاعر تھا سلام ابن مشکم سلام ابن مشکم کے ساتھ نکاح ہوا اور یہ شاعر تھا لیکن اتفاق یہ ہے کہ بی بی صفیہ سے اس کی بن نہ سکی کہاں شاعر اور کہاں ایک سردار کی بیٹی تو اس کے بعد اس نے طلاق دیا اس کی طلاق دینے کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس کے بعد ہوئی یہ اپنے اختب نے ایک بہت بڑا سردار تھا القموس قلعے کا سردار جو تھا القموس یعنی خیبر میں کئی قلعے تھے خیبر کے اندر کوئی ایک قلعہ نہیں تھا یعنی بڑی کئی بڑا مشہور ہے کہ حضرت علی علی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ برہب توڑا تو پتہ کیا تھا بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ صرف اکیلا وہی قلعہ نہیں تھا بلکہ کئی قلعے تھے جن کو مختلف صحابہ نے پتہ کیا تو القموس کا جو سب سے بڑا قلعہ تھا اس کا مالک جو ہے اس کا نام تھا کنانا ابن اب الحقیق تو کنانا ابن اب الحقیق کے ساتھ نکاح ہوا سبھی کا یہ اس کا دوسرا نکاح اللہ کی شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو رد نہیں کر سکتی بہرحال بی بی صاحبہ نے دو خواب دیکھے ایک خواب تو یہ دیکھا کہ آسمان سے سورج آیا ہے اور میری گود میں آ گیا کچھ دنوں کے بعد خواب دیکھا کہ چاند آیا ہے اور اسی طرح روایات میں ہے کہ اس نے اپنا یہ خواب جو ہے اپنے والد پہ ہوئی اپنے اختب پہ ذکر کیا ابو کو آپ کے باپ غصے میں آ گئے اور کہنے کا حل تری محمد تم چاہتی ہو کہ تمہارا محمد مصطفیٰ سے نکاح ہوتا تو یعنی چاند کی تشبیح باوجود یہودی ہونے کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح انہوں نے اپنے شوہر کو جب کہا اس خواب کے بارے میں تو وہ بھی غصے میں آیا اور اس نے اتنی زور سے مارا کہ بی بی صفیہ کے چہرے پر ایک جانب میں وہ داغ باقی رہ گیا تھا حتیٰ کہ آخری وقت تک بھی وہ داغ باقی رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہ چڑھائی تھی آپ نے جب خیبر پہ چڑھائی کی اور جنگ ہوئی اور جنگ خیبر جو ہے وہ ایک بہت بڑا عظیم واقعہ ہے اور بڑا طویل اور تفصیل والا واقعہ ہے بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے فتح دی تو اسی جنگ میں جنگ خیبر میں بی بی صفیہ کا والد بھی شوہر بھی بھائی تینوں قتل ہو گئے یعنی اس کا والد ہوئی ابن اختب بھی مارا گیا اور اس کا شوہر جو ہے کنانا اب الحقیق وہ بھی مارا گیا اور اس کا بھائی جو ہے وہ بھی مارا گیا تو اب بھی بھی سفیا باندیوں میں آ گئی یعنی جب مال غنیمت جمع ہوا تو یہاں اور مال آیا اور جہاں اور لڑکیاں آئیں ان میں بی بھی صفیہ بھی تو جب بھی صفیہ بانی بن کے آئیں تو خدا کی شان یہ ہے کہ جب بانیاں تقسیم ہونے لگیں تو بی بی صفیہ جو ہے حضرت دہیت القلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں حضرت دہیت القلبی میرے آقا کے صحابی ہیں حضرت زبان رضی اللہ تعالی عنہ اتنے خوبصورت انسان تھے اتنے با جمال انسان تھے کہ صحیح روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی ان کی شکل میں آتے تھے کی خدمت میں بلکہ اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دن تشریف لائے چھوٹے بچے تھے دیکھا کہ دہیا حضور کے پاس بیٹھے ہیں اور حضرت دہیا ہمیشہ بچوں کے لیے کوئی کھجوریں کوئی میٹھی چیز کوئی چیز ڈھونڈ کے لایا کرتے تھے تو حضرت حضرت حسین جو آئے تو آ کے چمٹ گئے اور جیبوں میں ہاتھ ڈال کے نکالنے لگے بھی کہاں ہے کھجور مٹھائی کہاں ہے ماں ماں ماں یا حسن یا حسین ہرا جبرائیل یہ تو جبریل ہے دے یا تھوڑا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یہ تو صاحب ہی نہیں ہے دہیا نہیں ہے یہ جبریل ہے تو حضرت دہیا کے حصے میں بھی صفیہ آئی انہوں نے ان کو اپنے خیمے میں بھیجا لیکن صحابہ نے آ کے حضور سے درخواست کی ان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہرحال بی بی صفی ابھی اب ایک باندھی ہے لیکن انہا ابنتا رئیس خیبر رئیس بنی نذیر وہ ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے اور ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار کی بیوی ہے حضور یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ صحابی کو دے دیں اگر آپ قبول فرمائیں اور خود انہیں اپنے پاس رکھیں تو پھر زیادہ اچھی بات کم از کم لوگوں کو احساس تو ہوگا کہ حضور باغ نے ہماری تنقید یا احانت نہیں کی بلکہ اللہ کے نبی نے بھی ہمیں عزت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیا کو بلایا آپ نے فرمایا کہ بھی اب تمام صحابہ کی یہ خواہش ہے کہ میں بی بی صفیا کو اپنے پاس رکھوں تاکہ سردار کی بیٹی سردار کے گھر میں رہے تو حضرت یہ نے کہا کہ رسول اللہ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا اور بعض روایات نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت دہیا نے یعنی عرض کیا کہ رسول اللہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں بیوی صفیہ کو اللہ کا ایک نظام ہے نا جس نے نبی کے گھر میں آنا تھا تو اللہ نے پہلے سے انتظامات فرما دیے کہ کفر کے زمانے کی تو اور بات ہے تو انہوں نے کہا اللہ مجھے کوئی رابطہ ہوا نہیں تم باندھی کے بدلے میں ایک باندھی لے لو انہوں نے کہا یار یہ آپ کا اگر حکم ہے تو الگ بات ہے ورنہ آپ نے اپنے لیے رکھ لی اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے لیکن حضور نے حضرت رحیا کو ساتھ باندھیا تاکہ ان کے دل میں کبھی کوئی میل باقی نہ رہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے دے کے واپس لے لی اور بی بی صفیہ کو حضور نے بلایا اور فرمایا کہ صفیہ دیکھو بات سنو تمہیں بہرحال تہیا سے تو واپس لے لیا گیا اب تم میری باندھی ہو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اب تمہیں اختیار ہے چاہو اچھا تو خیبر جاؤ اپنے خاندان کے پاس اور اگر تم اس بات کو قبول کرو اس بات میں تم اپنے دل سے اگر راضی ہو تو آزاد میں نے تمہیں کر دیا ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ نکاح کر کے تمہیں بیوی بنا دیتا ہوں تو بی بی صفیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک بات تو یہ ہے کہ اب میرے پاس ہے کون جس کے پاس میں جاؤں میرا باپ مارا گیا میرا شوہر مارا گیا میرا بھائی مارا گیا میں کس کے پاس جاؤں دور کے رشتے داروں کے پاس جاؤں اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ میری تو تمنا ابھی بچپن سے تھی کہ میری شادی حضور سے ہوتی ابھی میری شادی ہوئی ہی نہیں تھی اور جب میری دوسری شادی ہو گئی تو پھر میں نے یہ خواب دیکھا جس کی وجہ سے مجھے شوہر نے مارا اور یہ داغ ہے یہ تو میری پہلے سے تمنا تھی اگر آپ نے یہ قبول فرما لیا اس سے میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کیا ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ اچھا صفیہ پھر یہ ہے کہ تمہاری آزاد کرنا جو ہے یہی تمہارے حق پر مہار ہوگا کہ میں نے تمہیں غلام نہیں بنایا بلکہ آزاد کر دیا نے کہا یا اللہ مجھے قبول تو اس طرح بی بی صفیہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے رضی اللہ تعالی تعالیٰ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے مدینے کے لیے سفر فرمایا تو ایک مقام ہے جس کا نام ہے سد صحبا صحبہ تو بعض مقیم لکھتے ہیں کہ آج بھی اس کے آثار موجود ہیں تو سد صحبا صحابہ پہ جب حضور نے قیام فرمایا تو بی بی ام سلیم نے بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کے تیار کیا اور آپ کے بال مبارک بنائے تیل ڈالا آپ کو خوشبوئیں لگائیں اور یعنی دلہن بنا کے سنوار کے تیار کر کے حضور کے خیمے میں بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اپنے خیمے میں بی بی صفیہ کے ساتھ یعنی آپ کی سب سے پہلے گویا رخصتی ہوئی اور حضور جب صبح بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ابو ایوب انصاری جو ہیں وہ خیمے کے باہر تلوار لے کے کھڑے تو حضور نے فرمایا ابو ایو ماذا جا پہ کہا کیا ہو گیا بھائی تم کیوں ساری رات کھڑے ہو گئے رسول اللہ بات یہ ہے کہ صفیہ آپ کے خیمے میں تھی اس کا باپ مارا گیا اس کا خامد مارا گیا بھائی مارا گیا مجھے ڈر تھا کہ کہیں انتقام نہ لے آپ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے بھائی اسی لیے تلوار لے کے ساری رات جاگتا رہا حضور بڑے خوش ہوئے آپ نے بڑی دعا کی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو میں نہیں میں نے اب اس کو بیوی بنا دیا ہے بیوی بنا لیا ہے تو اب صحابہ کہتی ہیں کہ ہم حیران تھے پریشان تھے سوچ میں تھے کہ حضور کے لیے باندھی بھی تو حلال ہے نا تو اللہ عالم آپ اس کو بیوی بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں تو پھر ہم نے اندازہ لگایا کہ اگر تو حضور ان کو پردہ کروا دیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب وہ بہادر مومن بن گئی باندھی کے لیے پردہ اس وقت ضروری نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے آ کر ان کو اونٹ پہ سوار کرایا اور یہ شان تھا بی صفیہ کا کہ حضور اپنا گھٹنا یوں دے کے کھڑے ہو جاتے تو بی بی صفیہ حضور کے گھٹنے پہ پاؤں رکھ کے پھر اونٹ پہ سوار ہو گئے اور ساتھ ہی حضور نے پردہ کر دیا تو صحابہ نے بھی سمجھ لیا کہ انہا مرین اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو بیوی صفیہ کے لیے تو چونکہ پہلے گھر کوئی نہیں تھا تو اس لیے آپ نے حضرت ہار ابن نعمان سے کہا کہ بھائی تمہارے پاس گھر میں گنجائش ہے تو تم میری اہلیہ کے لیے کچھ حصہ جگہ کا خالی کر دو کچھ دنوں کے لیے نے کہا یا رسول اللہ اس سے میرے لیے اور بڑی سعادت کیا ہوگی کہ میرے گھر میں اللہ کے نبی آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی گھر میں رکھا اور تمام مدین منورہ کی خواتین جو ہیں وہ دوڑی ہوئی آئیں کہ دیکھیں کہ صفیہ آ گئی صفیہ آ گئی اور نے سنا تھا کہ وہ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی ہے اور بہت بڑی جمیلہ ہے عاقلہ ہے فاضلہ ہے حلیمہ ہے بہت بڑا حوصلہ ہے ان کا تو جب آئے تو سارے حیران ہوئے بی بی عائشہ بھی دیکھنے کے لیے آئیں خدا کی خیال اچھا آئی عائشہ جی جب دیکھنے کے لیے آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا کہ حضور کو پتہ نہ لگے کہ میں بھی دیکھنے آئی ہوں لیکن فار رسول اللہ حضور نے جان لیا آپ نے سوچا عائشہ بادہ آئے کیا دیکھا تم نے انہوں نے کہا یہ بنا دیا یہودی تین وادہ رہے کی بیٹی ہے اور کیا ہے وہ تو شوقن کی بات تھی نا یہ بات عائشہ کہہ سکتی ہے اور کوئی دنیا کا بندہ نہیں کہہ سکتا خامند اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے یہ باتیں جو ہیں نعوذ باللہ جیسے بعض لوگوں کو دھوکھا لگا اور بی بی عائشہ کی زبان ڈرا انہوں نے لکھ دی ہیں ان کی غلط فہمی بیوی کا ایک مقام ہوتا ہے اپنے خامند کے ساتھ بیوی جو بات کہہ سکتی ہے وہ خامد نہیں کہہ سکتا اسی طریقے سے خامن جو اپنی بیوی کے ساتھ بات کہہ سکتا ہے وہ دوسرا نہیں کہہ سکتا یہ بھی ایک انداز تھا یہ بھی ایک انداز تھا نا کہ رسول اللہ ٹھیک ہے وہ جمیل ہے سب کچھ ہے اب اور تو کوئی اعتراض کر نہیں سکتی تو اسی لیے ایک دفعہ ایسا واقعہ بھی ہوا کہ بی بی صفیہ کا سفر میں اونٹ نہیں رہا اونٹ نہیں تھا بی بی زینب کے پاس دو اونٹ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی بی بی زینب بن تجاج سے کہا کہ بھائی تمہارے پاس دو اونٹ ہیں ایک اونٹ صفیہ کو دے دو انہوں نے کہا رسول اللہ میں کسی اور کو تو دے دوں گی صفیہ کو نہیں دوں گی یا اس کو میں نہیں دے پکاتے سے حضور ناراض اور حضرت نے تین مہینے تک بی بی زینب سے بات نہیں کی کہ تم نے صفیہ کو اوڑ دینے سے انکار کر دیا یہ کیا بات ہے میں نے مانگا تھا تو بہرحال ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ بی بی صفیہ رو رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تب کی کیوں رو رہی ہو کیا بات انہوں اس نے کہا یا رسول اللہ بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ یہ دونوں مجھے کہتی ہیں کہ بھائی ہمارا شان ایک الگ شان ہے تم کون ہے تم تو ایک یہودی کی بیٹی ہو میں ابو بکر کی بیٹی ہوں یہ عمر کی بیٹی ہے ہم قریش ہیں ہم سرداروں کی بیٹیاں ہیں اور پھر ہمارے والدین نے نکاح کیے ہیں اور تمہارا کیا ہے تم کتنی بڑی ترقی کر لو لیکن کیا ہے زیادہ زیادہ منٹ ہوئی یہ بنے اکتب ہے یہودی کی بیٹی وہ یہ تانا دیتی ہے یا رسول اللہ میں کیا کروں حضور نے فرمایا اللہ کی بندی تمہیں بھی تو جواب دینا نہیں آتا تو بی بی سفیہ نے کہا اسلام میں کیا جواب تھا نے فرمایا خدا کی بندی تمہارے باپ کا سلسلہ نصب جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے اور یہی اپنے اختب کا سلسلہ نصب جو ہے وہ ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے تو لہذا یہ ہوا کہ انت بنتا نبی ایک نبی کی تم بیٹی ہو اور پھر دوسرے نبی حضرت علیہ اسلام تمہارے چاچا ہوئے دوسرے نبی کی تم بھتیجی ہوئی اور تیسرے نبی کی تم بیوی ہوئی محمد الرسول اللہ تمہارے شوہر ہوئے تو عائشہ اور حفصہ کو تو کوئی نبی نہیں ملا ماں سوائے کے تمہارا تعلق تو تین انبیاء سے ہے کہ ایک نبی تمہارے باپ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور ایک تمہارا چچا رکھتا ہے اور ایک پیغمبر جو ہے وہ تمہارا شوہر ہے تو اتنا بڑا اعزاز ان کو تو نہیں ملا اللہ کی شان یہ ہے کہ پھر موقع ملا تو بی بی عائشہ نے اور بی بی حفصہ نے جب اعتراض کیا ان پہ کہ ان کے بنتا کہا میں کیسے کہ میں ابن نبی و امی نبی انا تحت نبی تو اب گنگ ہو گئی چپ ہو گئی ایک روایت میں آتا ہے کہ فلما ما کا رسول اللہ اب حضور جب بی بی عائشہ کے گھر میں ہے تو بی بی عائشہ رو رہی حضور نے پوچھا کہ عائشہ تم کیوں رو رہی اسے کہا رسول اللہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کے اس لیے بھیجا ہے کہ بیویوں کو جھگڑے کا جواب بھی سکھائیں آپ یا رسول اللہ آپ نے یہی جواب سکھایا ہے سبیہ کو کیا پتا ہو سکتا ہے ان باتوں کا تو نے فرمایا میں نے غلط تو نہیں سکھایا میں تو اللہ کا نبی ہوں جو سچی بات ہے وہ تو میں کہتا ہوں تم لوگ جو اس کو تانا دیتی ہو نہ اسلامت دخلت فل اسلام وہ اسلام لا چکی اب تم ان کو کہتی ہو کہ بنت ہو گیا کیوں کیا حق پہنچا ہے تم اور جو میں نے اس کو جواب سکھایا ہے وہ جواب غلط ہے انہوں ہو نکلاس اصل جواب تو ٹھیک ہے ہم بھی جانتی ہیں کہ ہوئی جب نے اختب کا سلسلہ ہے نصب جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے شوہر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مقام بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا اسی طرح جو حدیث مبارک میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں تھے آپ اور بی بی صاحبہ بی بی صفیہ آپ کی زیارت کے لیے مسجد میں حاضر ہوئی رات کو تراوی کے بعد جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو بی بی صفیہ حاضر ہوئی تاکہ حضور کی زیارت کر سکیں چونکہ اعتقاف میں تو حضور نہیں جاتے تھے بیویوں کے گھر میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی زیارت کی بات کی حضور ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے مربی ہما رجولان دو صحابی گزر رہے تھے آپ نے سوچا کو وہاں ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ وہ ٹھہر گئے فرمایا انا رسول اللہ وہاں ہی زوجتی صفیہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری بیوی صفیہ بنتے ہوئی یہ ابن اختب ہے انہوں نے کہا اللہ نے شک کو فی کا یا اللہ ہمیں آپ کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ان شیطان یجری کا مجری دم شیطان تو انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے اگر شیطان کو وسویسا ڈال دیتا تو تم ہلاک ہو جاتے اللہ کے نبی کا تو کچھ نہ بگڑتا تو یہ واقعہ ابھی بی صفیہ کی وجہ سے پیش آیا تھا اور اسی طرح جو مسئلہ ہے طواف الوداع حل ہوا اس کا سبب بھی بی بی صفیہ وہ مسئلہ اصل میں یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع پہ تشریف لائے اور آپ نے حج سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ نے ارادہ کیا سفر فرمانے کا اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ابھی حضور مینا میں تھے یعنی آپ کے حج کے احکام پورے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی دو دن کی کنکریاں رہ گئی نا گیارہ اور بارہ کی تو گیارہ اور بارہ کی کنکریوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے اور اسی اسی اسنا میں بی بی صفیہ کو حید آ گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ انہا حاضر صفیہ تو اب تو اب تو یہ ہو گئی انا ہی حافظ ستنا ہے اس کی وجہ سے ہمیں قابلہ روکنا پڑے گا پتہ نہیں ہے اس کے دن کتنے گزرے کیونکہ بغیر طواف زیارت کیے ہوئے تو عورت جا نہیں سکتی ہے جب تک طواف نہ کیا ہے تو عورت اپنے خامد کی حلال نہیں ہوتی اگر خمن طواف نہ کرے اس وہ اپنی عورت کے لیے حلال نہیں اول جو ہے وہ تو اپنا کنکریاں مار کے اپنا قربانی کر کے سر منڈانے سے تحل ہو گیا یعنی کپڑے آپ پہن سکتے ہیں خوشبو لگا سکتے ہیں لیکن بیوی حلال نہیں ہوگی بیوی تب حلال ہوگی جب آپ طواف زیارت کریں تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر اس نے طواف نے کہا لایا رسول اللہ طواف زیارت تو بیوی صفیہ کر آئی ہیں طواف زیارت تو آپ نے کر لیا ہے طواف الوداع نہیں کیا ہے تو حیض آ گیا ورنہ طواف الوداع جو ہے معاف ہے تو اس سے پوری امت کی آمد تک چھوٹ گئی کہ اگر کوئی عورت حج کرنے کے بعد طواف زیارت تو کر چکی ہو لیکن طواف الوداع نہ کیا ہو اور ایام حیض آ جائیں تو اس کو ودا کے طواف کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں ہوگی طواف الوداع اس سے ساکت ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ جو تھا یہ بھی یعنی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش آیا اور پوری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رحمت فرما دی تو یہ بھی کیا تک بی بی صفیہ کے حصے میں لکھا جائے گا تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں اور آپ کے بارے میں نے بڑی بڑی ازواج مستحرات بھی کہتی تھیں کہ کانت کانت حلیمتن اتنی برد بار تھیں اتنی حوصلہ تھا اور یہ بھی بی بی صفیہ کا کمال ہے کہ آپ جب آئیں ودین منورہ میں تو آپ کے سارے جسد پہ سونے کے زیورات تھے تو وہ سارے زیور اتار کے بیویوں کو دے دیے اور بی بی فاطمہ کو دے دیے آپ نے تقسیم کر دیا اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا اور اسی طرح دیکھیں گے اتنے بڑے گھر کی عورت تھی کہ جب فوت ہوئی ہیں تو ایک لاکھ درہم کے قریب ان کی جائیداد تھی اس سے انہوں نے وسیعت کی کہ اس کا ایک تہائی حصہ جو ہے میرے بھانجے کو دیا جائے اور تیس ہزار درہم جو ہے میرے بھائی کو دیے جائیں اور باقی جو ہے وہ خیرات سے لگا دیے جائیں تو آپ بھی المدینہ مدینہ میں فوت ہوئیں اور سن پچاس ہجری میں آپ کی وفات ہوئی وہ دوفی ند البقی اللہ تعالی عنہا اور جنت البقی میں دفن ہوئی وہ آخر الزا والا الحمد للہ رب العالمین